سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن میں نماز پڑھی جیسے کہ عروہ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث میں گزرا ہے یعنی آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں اور ہر رکعت میں دو رکو کیے سننے ابو داود حدیث نمبر 1181